الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأماء شئت من شيء بعد أهل الثناء إلى المسجد ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نذل له ومن يذل فلا هادي له <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أصله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 ومن يعس الله ورسوله فقد ذل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانك له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم إنما يخشى عباده العلماء رب لي لي صدري ويسر أمري دو بلاہی من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما بکر وعلمنا ما بہترین

جیسے اس کی شان کے شایا ہے فلاۃ السلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے گرام پر حمد و وسلام صلاۃ السلام کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے قرآن حکیم میں علم اور علم کی فضیلت کا ذکر کیا اور بہت ذکر کیا ہے ایسے ہی اہل علم کا ذکر کیا اور اہل علم کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کمر حاکمین نے کائنات کی سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑی گواہی وہ جن جن لوگوں نے دی ان میں اپنا ذکر بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے بھی اپنی وحدانیت روحیت اور توحید کی گواہی دی ہے اور وہاں اپنے ساتھ اہل علم کا ذکر بھی کیا اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ سوچا نہیں جا سکتا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہوگا میں شاہد اللہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ اللہ کی گواہی ہے کیا اس کا امکان ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کو گواہی دے اور پھر سمجھ وہ بات سمجھ سے بالا تر ہو کسی کو سمجھ نہ آئے الوحیت روحیت اور وحدانیت اور اللہ کی توحید کی گواہی ایک ایسی گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کبھی کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی توحید جس کی گواہی اللہ نے خود دی ہے اس کی کسی کو سمجھ نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والے میں قصور ہے سمجھانے والے میں قصور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ور کا اور اس کے فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور علم بل اللہ کی گواہی مطلق ہے فرشتوں کی گواہی مطلق ہے فری گواہی ہے اور اہل علم دو قسم کے ہیں وہاں جا کے لفظ میں تبدیلی آ گئی غور العلم قائم بالقسط اور اہل علم کچھ ایسے ہوں گے جو انصاف پر قائم ہیں کچھ ایسے ہیں جو انصاف پر قائم نہیں ہیں جو انصاف پر قائم ہے وہ تو اللہ کی روحیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی توفیق کی گواہی دیتے ہیں اور کسی کا اہل علم ہونا کسی کا اس بات کا دعویٰ ہونا کہ وہ عالم ہے یا کسی کے بارے میں آپ کا یہ علم کہ یہ عالم ہے اور اس کی ہر بات قبول کر لی جائے یہ کسی کا مقام نہیں ہے قائم بالقسط ضروری ہے کہ وہ انصاف اور عدل پر قائم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اہل علم بھی ہوں گے جو عدل و انصاف پر قائم نہیں ہوں گے اہل علم ہوں گے مگر عدل و انصاف پر قائم نہیں ہوں گے جو صاحب علم عدل و انصاف پر قائم نہیں ہے حق اور سچ کی گواہی نہیں دیتا اس کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں جو صاحب علم عدل و انصاف پر قائم ہے اس کی گواہی اللہ رب العزت کی گواہی کے ساتھ ذکر ہوئی ہے اور رشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ گواہی دینے والے کتنے لوگ ہیں اللہ کی وحدانیت اور الوحیت کی گواہی دینے والے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے حساب کتاب میں ہماری معلومات کے مطابق ہمارے خیال اور ہمارے تصور اور ہماری سوچ کے مطابق وہ عالم نہیں ہے اور کتنے ہی ایسے ہیں جو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ملک دیتے ہیں لیکن وہ اللہ کی اور الوحیت اور توحید کی گواہی نہیں دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الوحیت کی گواہی دے دی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صاحب علم ہے اور صاحب انصاف ہے اگر پر قائم ہے یہی سب سے بڑا علم ہے دنیا میں جس سے پتہ چل گیا کہ اللہ وحدہ ہوگا شریک ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ عالم ہے اس کو جاہل نہیں کر سکتے اور جس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں وہ اکیلا ہی ساری ہم ساری عبادتوں کا حقدار ہے جس سے اس بات کا پتہ نہیں چلا تو سو سال میں بڑھتا رہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ عالم نہیں ہے اگر عالم ہے تو پھر عادل اور منصف عالم نہیں ہے اگر عادل اور منصف نہیں ہے تو اس کے لیے ایک اور حکم ہے واد اللہ اللہ علیہ علم ختم اعلیٰ سمے ہی و قلب ہی وجہ اعلیٰ بسری نشا وطن سمیا دی نمباد اللہ فلا صدق کرو ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ علم میں علم میں گھر کے ہیں پڑھ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اپنی خاص چاہ نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا اس سے بڑا بے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کا علم اس کو گمراہ کرنے کے کام آ رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے تفصیل نہیں ہے استدلال نہیں ہے اپنے طرف سے اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس شخص نے اپنی خاص نفس کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے باز اللہ اللہ علم علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے ختم على سمی ہی وجعل على وجہ ڈالا بسر ہی اس کے کان پہ بھی مور لگائی ہوئی ہے اس کے دل پہ بھی اللہ نے مور لگا رکھی ہے اس کی آنکھوں میں پردہ چلا ہوا ہے اس کو کائرات سے پھیلی ہوئی اللہ کی وحدانیت ہے تو اس کی دلیلیں نظر نہیں آتی سنائی بھی نہیں دیتی سجائی بھی نہیں دیتی سجائی بھی نہیں دیتی سنائی بھی نہیں دیتی ہے نظر بھی نہیں آتی سمجھ یہ ہے اللہ جب اللہ نے اس کو آسمان دکھا دیا ہے چاند سورے دکھا دیے ہیں ستارے دکھا دیے ہیں لہر آتے کھیت دکھا دیے ہیں ہرے بھرے درخت دکھا دیے ہیں اپنا نظام دکھا دیا ہے کوئی چیز بھی اس کو نظر نہیں ہے کوئی چیز بھی اس کو نظر نہیں ہے کہ دنیا کی کون سی طاقت اس کو ہدایت دے سکے گی جس کو اللہ حدر عزت کی دی ہوئی ہدایت نصیب نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں سمجھا افراد اگر کرو کچھ سوچ لیا کرو کچھ سمجھ لیا کرو سو اہل علم کی فضیلت علم کی فضیلت راہ کی فضیلت دین سیکھنے سکھانے کی فضیلت سے کون بڑا بڑا ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سونام رضی اللہ خیر ہم نے خط خوشی دی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ جس سے بھلا کرنا چاہتا ہے یہ وقت سے دین اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ کسی کو دین کا وہ مسئلہ سمجھ آ جائے کسی کو استنجا کرنے کا طریقہ آ جائے کسی کو وضو کرنے کا طریقہ آ جائے کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے کسی کو روزے کے مسائل آ جائے کسی کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور طریقہ آ جائے کسی کو الہ الا اللہ کا مہنگا اور مفہوم سمجھ میں آ جائے کسی کو نیکی کے متعلق کوئی معلومات حاصل ہو جائے سمجھ لے کہ میرا پرور میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے ساری دنیا ایک طرف ساری دنیا ایک طرف اللہ رب العزت کے دین کی سمجھ ایک طرف اس کے برابر کائرات کی کوئی شہ نہیں اگر کوئی شے دین کی سمجھ سے بڑھ کر ہوتی دین کے علم سے بڑی کوئی شہ ہوتی اگر دینی تعلیم سے بڑھ کر کوئی شاید شرکلیاں کہتے ہوتی تو وہ شاید انبیاء کرام کو ملتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہوا جو عزت اور عظمت ملی جو رسالت اور نبوت ملی اس کا سبب کیا تھا وہ علم جو اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنی طرف سے بھیجا اس علم کی بدولت کو نبی اور رسول کو رابطہ جب تک اللہ کی طرف سے یہ وہی نہیں آئی اقرا آپ اس میں رب اللہ غلط اس وقت تک وہ محمد بن حمد اللہ سے اللہ علیہ اللہ جب آسمان سے مولا کی طرف سے پہلا سبق مل گیا ان کا پہلا سبق مل گیا محمد الرسول اللہ ہو گئے محمد بن عبداللہ اللہ سے بڑھ کر رسول اللہ ہو گئے نبی اللہ ہو گئے الانبیاء والمرسلین ہو گئے سید الاولین والآخرین ہو گئے شفیع المذنبین ہو گئے سید الانبیاء ہو گئے امام الانبیاء ہو گئے اللہ رب العزت نے کی وزارت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سو سے بھی زیادہ الفاظ عطا فرما دیے اور ہر نقل امام الانبیاء کا امام الانبیاء کے ایک مقام کی نشاندہی کرتا ہے یہ علم کی قیمت ہے یہ علم کا مقام ہے یہ علم کی قدر و منزلت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا ہے یو تل حکمت شاہ وہ تل الباب اللہ جسے چاہتا ہے گہرائی کی باتیں سکھا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ گہرائی کی باتیں سکھا دیتا ہے تم اپنے زور سے اپنی محنت سے نہیں سیکھ سکتے یا ہٹیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے یہ حکمت اور دنائی کی بات جو حکمت اور میشا جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اللہ سے حکمت مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے حکمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور میو تن حکمت فقط پوتی یا خیرن کثیر جس شخص کو اللہ کی طرف سے حکمت ادا کر دی گئی سمجھ لے تو اسے اللہ نے بہت ہی بڑھائی عطا کر دی اللہ لیکن یہ بھی حکمت کی بات ہے اور یہ اسی شخص کو سمجھا سکتی ہے جسے اللہ نے عقل دے رکھی ہو جسے اللہ نے عقل دے رکھی ہو اسے ہی حکمت کی بات سمجھاتی ہے اور فرمایا اللہ پھر العلماء وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا دنیا کے اندر سب سے بڑا کام اللہ رب العزت کی بات حاصل کرنا ہے اللہ کو جاننا اور پہچاننا ہے اور اس جان پہچان کی روشنی میں اس کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس قرب میں اللہ رب عزت کی رضامندی کا حصول ہے کیسے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے کیسے اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے کیسے اللہ رب العزت کی مطلوبہ زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتا ہے انسان اس کے لیے دنیا میں آیا لیا بول رہا تم کمار سنو ہمارا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 اللہ رب العزت کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اچھی ہے جو اللہ کو اچھی نہیں لگتی وہ نہیں اچھی میں کوئی چیز اچھی سمجھتا ہوں تو کوئی چیز اچھی سمجھتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے پر روزگار کی پسند مولا کریم کی پسند اللہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے جس کو اللہ بھی اچھا سمجھتا وہ اچھی نہیں ہے ساری دنیا بھی اس کو اچھی بنانا چاہیے نہیں اچھی ہوتی انسان تو دنیا میں ہے اس لیے کہ مولا کی رضامندی حاصل کرے مولا کریم کو خوش کرے مولا جیسے چاہتا ہے ویسی زندگی بسر کرے اور یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کو جانے گا اس کو پہچانے گا انسان کو پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا نہیں چاہتا وہی اس کی مرضی کی زندگی بسر کرے گا جس کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا اس کی زندگی کیسے سبر سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے کیا اس کی حضمت ہے کیا اس کا جلال ہے کیا اس کی شفتیں ہیں کیا اس کی قدرتیں اور کاٹتے ہیں کیا اس کے اختیارات ہیں کیا اس کے تصرفات ہیں وہ خاک اس کے سامنے بکے گا دیکھتے نہیں جو اپنے ہاتھوں سے معبود گڑتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے معبود گڑتے ہیں ان معبودوں کی کیا قیمت ہوتی ہے اور کیا قیمت ہو سکتی ہے ان کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ نہیں اچھا لگے گا تو کوئی اور بنا لیں گے اس کا کسی نے توڑ لیا تو کوئی اور بنا لیں گے کی آنکھیں کسی نے چھوڑ دی تو کوئی اور بنا لیں گے یہ مجسمہ جی نے توڑ دیا تو پتھر کم تو نہیں ہے کوئی اور بنا لیں گے ہمارا پرورتگار وہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا جس ساری کائنات کو پناہ دے سکتا اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ساری کائنات کو کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا ساری کائنات کو پہناتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہو اللہ اللہ ادب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه جو اللہ کو جانے گا نہیں اللہ کو پہچانے گا نہیں اس کی سرن جھکے گا کہیں جتنا کسی کو جانتا ہوگا اتنی ہی اس کی عزت کرے گا اتنا ہی اس کا مقام ہوگا اس کے دل میں اور اللہ کو جاننے کے لیے علم چاہیے اسی لیے فرمایا اللہ اللہ سے حقیقت اور وہی لوگ ڈر سکتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں علم سکھاتے ہیں علم میں مشغول ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں علم کا علم کا اصل حضر ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کو جانے باقی سارا کچھ اس لیے سیکھا جاتا ہے کسی طریقے سے لائ لائے کا مانا یہ ساری کتابیں یہ ہزاروں کتابیں بڑی بڑی لائبریریاں صرف اس لیے بھری ہوئی ہیں یہ ساری کتابیں اس لیے لکھی جاتی ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے اللہ کا مانا اگر کسی کتاب کے ذریعے انسان کو الا اللہ کا مانا نہیں آتا تو وہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے اگر کوئی علم اگر کوئی فن اگر کوئی مضمون اگر کوئی ماتا انسان کو رائے اللہ کی تعلیم نہیں دیتا تو وہ علم کسی کام کا علم نہیں ہے وہ بال جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فرما دی ہے

یا بیوقوفوں کے ساتھ سینگ ڈال سکے بیوقوفوں پر روک ڈال سکے بتا سکے کہ وہ بڑا ہوا اور یہ صرف نہیں یہ اس لیے بولتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں لوگ اس کے مریض بن جائیں لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے لوگ اس کو عالم مانگنے لگے لوگ اس کا احترام کرنے لگے لوگ اس کی خدمت کرنے لگے تو میں کیا روپے والا سال ایسے شخص کو جاننے میں جا کر علم کی اتنی فضیلتیں ہیں لیکن اگر کسی شخص نے علم کو اس مقصد کے لیے سیکھا تو اس سے زیادہ ضرور رسوا کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ گھٹیا کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ اللہ کے حضرت پسندیدہ کوئی نہیں ہے علم جس مقصد کے لیے ہے اسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے یہی وجہ ہے جو شخص دنیا کے لیے علم سیکھتا ہے اس کا سر اونچا ہوتا جاتا ہے اگر بڑھتی جاتی ہے تکبر بڑھتا جاتا ہے گمانڈ بڑھتا جاتا ہے اور جس اللہ کے لیے علم سیکھتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی کا علم اسے جھکاتا نہیں ہے اسے مٹاتا نہیں ہے اسے اللہ کے سامنے سرد نہیں کرتا اسے توازوں کا درخت نہیں دیتا اسے آجی علم انکساری کا درخت نہیں دیتا وہ سمجھے کہ علم نہیں سیکھ رہا اپنے لیے وہ بال جان خرید رہا علم تو ہوتا ہی چکانے کے لیے ہر لفظ یہ بتاتا ہے کہ میں کہ کیا ہوں مولا کریم اللہ ابالا ہے ہر لفظ یہ بتاتا ہے کہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم میرا رب اونچا ہے میرا رب بڑا ہے میرا رب عظیم ہے میرا رب اعلی و بالا ہے اور میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اور جس نے علم سے یہ فائدہ حاصل کر لیا وہ کامیاب کا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں کوئی ایسا شخص نہیں جا سکے گا جس کے دل میں سائی کے دانے برابر بھی تکبر تکبر کسے کہتے ہیں دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنی بات پیار جاننا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کی اللہ کے نبی ہر آدمی پسند کرتا ہے اچھا لباس ہو اچھا جوتا ہو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو صاف ستھرا نظر آ رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو سارے میں تکبر ہیں پھر فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے اچھا لباس پہننے سے تکبر نہیں آتا یہ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کسی کو دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ دیکھے پھر وہ اچھا بن سن کے رہتا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اپنی مخلوق کو گندیلے نہیں دیکھنا چاہتا صاف ستھرے دیکھنا چاہتا ہے تکبر تو اس چیز کا نام ہے کہ حق قبول نہ کرنا اور دوسروں کو گٹیا جاننا اور حق قبول نہ کرنا اس کو کہتے ہیں تکبر اور جس شخص کے دل میں ذرا بھر تکبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیام کے دن جہنم میں داخل ملے گی جیسا اللہ اللہ اللہ علم اللہ کی شناخت کرواتا ہے علم بھی ہے انسان اللہ کو جانتا اور پہچانتا ہے ایک طرف اللہ رب العزت کی حضرت اور جلال کو جانتا ہے ایک طرف اپنی کمزوری کو جانتا ہے جو جو علم بڑھتا جاتا ہے تو تو بندے کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ میں تو کسی کام کا نہیں اور اگر بچوں ہو تو ہر لفظ پہ انسان اگلے شروع کر دیتا ہے جو بھی سیکھتا ہے بندے کو اونچا کر دیتا ہے جو چیز اونچا کر رہی ہو بندے کو وہ سمجھے کہ یہ کام خراب ہو رہا ہے نیچا کر رہی ہو تو سمجھے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے علم کو مٹاتا ہے مٹاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک آدمی آ رہا ہے دور سے دیکھا اس کو نبی صاحب اسلام کا اللہ تعالیٰ نے بڑا روب رکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ ہے من رہا ہو بدی حتن ہا بہو بمن خال کہ نبی صاحب السلام کو جو شخص اچانک دیکھتا تو ڈر جاتا خوف کھا جاتا بڑی روب والی شخصیت ہے اور جب جب صاحب کے ساتھ گول مل کے رہنا شروع کر دیتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا کہ یہاں تو تکبر کا نام نشان شام یہ نبی صاحب اسلام کی طبیعت اور مزاج کہ دیکھنے والا اچانک دیکھنے والا گھبرا جاتا تھا روم میں آ جاتا تھا اور جب مل جل کے دیکھتا تو پیار کرنے لگتا دور سے کسی کا ڈر ہو قریب آ کے دیکھے تو بہت اچھا ہو یہ حضرت محمد رسول وسلم کا مزاج ہے اور دور سے بہت پیارا لگ رہا ہو قریب ہو کے دیکھے تو ڈر لگنے لگ جائے یہ الٹ ہے ایک آدمی کو دیکھا دور سے اس نے دیکھا نبی ساتو اسلام تشریف شیخ صحابہ صاحب ہے ایک وہ بے ڈر کے مارے کام لگے اس کے پٹھے کانپنے لگ گئے کلے کام لگ گئے اس کے نبی سات اسلام کے تو نبی صاحب اسلام نے بندے تو نہیں رکھے ہوئے تھے روک ڈالنے کے لیے ہمارے دور کے لوگ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے بندے رکھتے ہیں باقاعدہ لوگوں کو روک ڈالنے کے لیے بتانے کے لیے کہ ذرا جان سے بات کرنا قدرت جی سے نبی صاحب صاحب خود بولتے ہیں حق میں لالا نس لے کر سینی لسٹ بیماری کے ان نمان قریشم کانت تاثر القدیت اور بندے اپنے ہاتھ پہ رحم کر حق ہفتے لالا نسٹ اپنے ہاتھ پہ رحم کر سینی لسٹ بیماری کے میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں انائشن میں تو کی کا بیٹا ہوں مجھے سوکھے ٹکڑوں میں بڑا کرتی تھی اللہ کوئی حضرت محمد اللہ اللہ صلی یہ محمد رسول سید اور آخرین ہے ان کے نام کے ٹکڑوں میں پڑھنے والے ان کا نام لے کر دنیا میں روز ہونے والے کہاں جائیں گے کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو کہ تمہارا پیرو مسجد تو کس طرح کا تھا تم کیا کر ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توازو نصیب کرے اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اللہ تعالیٰ ہماری گردن سے سریا نکال دے اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بندوں کے ساتھ اس خلق سے پیش آنے کی توفیق عطا توفی کا چلنا ہے جہاں میں ہو سے ڈرتے رہا کرو اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دیا گیا کتا نہیں کن نہو ان نہیں لوگوں کے ساتھ اس نے خود سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ اس نے خود سے پیش آؤ یہ علم کا تقاضا ہے اور ہر صاحب علم ہوتا ہے اور علم اللہ رب العزت کی حراست اس کی عمارت کے لیے ہوتا ہے اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کو جتنا زیادہ پہنچانے گا اتنا ہی اللہ کے سامنے زیادہ چکے گا اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے بےگانا ہوگا اتنا ہی اکڑ کے چلے گا اور جس نے اللہ کو نہیں جانا جس نے اللہ کو نہیں جب پہچانا جس نے اللہ کو نہیں جانا وہ سب سے بڑا متکبر نکلا مشرقین متکبر ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کیا اٹھانا ربو کو مزالا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور جس شخص نے دنیا کے لیے علم حاصل کیا

تجھے اللہ نے اتنی دولت دے رکھی ہے اس دولت کے گمند کا شکار نہ ہو ٹھیک ہے اپنا حصہ دنیا میں جو تجھے اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے وہ استعمال کر لیکن گمند کا شکار نہ ہو اور اسرار خوشیاں نہ تکبر کا ثبوت میں دے کہنے لگا اندراؤ تو ہوا میں نے ہندی یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے سارا کچھ اندرا سی تو ہوا میں ہندی قانون نے کہا کہ میں نے اپنے علم سے سارا کچھ کمایا ہے اللہ اکبر وہاں جی اس کے ماحول میں فخر اجاد قومی فی قال یریدون ندی الدنیا یا لیت جو رید ان اوتی قارون انه لذو حظ عظیم جو ٹھاٹ باٹ سے نکلا خزانے ساتھ ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ یار پتی ہے کروڑ پتی ہے دوستوں سے لدا پدا ہے وہ کمزور ایمان والے کم علم والے مسکین لوگ دنیا کو بہت کم سمجھنے والے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے یا نہیں ہم اس پر اوتی یا قارون کاش کہ ہمیں بھی یہ دولت ملے جو قارون کو ملی ہے وہ جیسے دنیا داروں کو دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں راج سکتی ہے وہی لمن امن وعمل صالحا ولا یہ الا ہے لیکن وہاں بھی علم کام آیا اللہ رب العزت کی توفیق سے مولا کریم نے سچائی لوگوں کو دیا ہوا تھا خیر ایمان جو لوگوں کو دیا ہوا تھا وہی رقم ثواب اللہ خیر میرے سوال ہے ان کو سمجھ آئیے کہنے لگے بے کیا کر رہے ہیں اور مولا کریم نے جس میں ایمان کی بات تو ٹھیک کر رکھی ہے مولا کریم نے لیے آخر کی نم سے تیار کر رکھی ہے یہ فرعون کے خلاف سے کروڑ بہتر ہے کیا کر رہے ہو کیوں کیوں اس کو دیکھ کے جا رہے ہو کن لوگوں کو آئی جن کو سچا اور کھرا علم عطا کیا ہوا تھا جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت تھی جن کے دلوں میں اللہ کا جلال تھا جو اللہ کو جانتے اور پہچانتے تھے جو اللہ کے سامنے سجا رہے ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کھرا اور سچا کرما عطا کر رکھا تھا وہ کہنے لگے غلط کر رہے ہو جو بولا کریم کے پاس ہمارے لیے ہے وہ استگوان کے پاس بولا یہ لگتا تھا ان بلا سواد ہوگی یہ حکمت کی بات ہے یہ درائی کی بات تھی لیکن کسے ملتی ہے درائی کی بات یہ علم کی بات اور درائی کی بات اور حکمت کی بات کسے ملتی ہے صبر کرنے والوں کو ملتی ہے بے صبروں کو نہیں ملتی صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور صبر ہی اسی کا انجام بہترین ہے نہیں متدار بہترین انجام ہے صبر کرنے والوں کا صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں نام بھرا پڑا ہے رہو نہ میرا سر سیاح برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرتے یہ علم کا تقاضا ہے یہ علم کا تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ مل کے رہے اللہ رب توفیق کا فرمائے تو کیا نہیں بلا یہ رپتا ہے لیکن صبر کے بغیر یہ روشنی نہیں ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ الله اكبر وہ کل جو لٹا رہے تھے کہنے لگے شکر ہے اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا تو کہنے لگے شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے وہی دے رکھا تھا جو قانون کو دیا ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہی الٹ ہو گیا سارا کچھ اہل علم نہیں پوچھتا تھے اہل ایمان نہیں پوچھتا تھے اہل اخلاق نہیں حکم جو اللہ کو جانتے ہیں وہ کبھی نہیں بتاتے ان کے جلد بازی میں نہیں ہوتے لڑائی پر مبنی ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں علم اللہ کی بہت بڑی دولت ہے دو گروہ دونوں اللہ کے پسندیدہ ہیں یہ کہنے عبادت یہ کہنے علم عبادت اللہ کا بڑا کرم ہے بندے کو بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن آیا کیا عابد سرزندہ تحجر پڑھنے والا سب کے کرنے والا جہاد کرنے والا بڑی بڑی تصویریں نکالنے والا بڑی بڑی تلاشیں کرنے والا سارے بچے ایک طرف ہے لیکن اللہ رب العزت کی مارفت حاصل کرنے والا اور علم حاصل کرنے والا ان سے اعلیٰ والا ہے حضرت محمد الرسول تشریف لائے ایک ہلکا اللہ اللہ کر رہا ہے دوسرا دین سیکھ کر سکھا رہا ہے نبی صاحب ان کے پاس جا کے بیٹھے اور نبی صاحب صاحب نے فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو چوبی رات کو دیکھتے ہو چاند کس طرح چمک رہا ہوتا ہے ستارے بھی چمک رہے ہوتے ہیں جو مقام چاند کا ستاروں پر ہے وہی ایک عالم کا مقام عابد پر ہے سمولا کریم نے جو ہماری زندگی میں سیکھنے کے موقع رکھے ہوئے ہیں جاننے اور پہچاننے کے موقع رکھے ہوئے ہیں سمجھنے کے علم حاصل کرنے کے موقع رکھے ہوئے ہیں وہ عبادت کو خود بخود ہو جائیں گے آپ یہ کوشش کریں کہ ان کو علم کے لیے استعمال کریں ساری نمازیں عبادت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں اور ہفتے میں ایک دن یہ چند منٹ جو ہے اللہ رب دین سیکھنے کے لیے رکھے یہ سیکھنے کے لیے آئے سمجھنے کے لیے آئے اور سمجھ کر سمجھانے کے لیے آئے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ رجد الواحد خیر اللہ عمر علی اللہ رب العزت تیری وجہ سے تیرے سمجھانے کی وجہ سے تیرے سکھانے تیرے پڑھانے کی وجہ سے تیرے تعلیم دینے کی وجہ سے تیری دعوت اور تبدیل کے نتیجے میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو سمجھ کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کے سمجھانے سے کوئی جنت میں جائے اور وہ جنت میں جا رہا اس سے بڑا بتا کون تیری وجہ سے جتنا جنت میں جائیں گے سب کا آدمی سواب تجھے ملے گا سب کا آدمی سواب تجھے ملے گا اللہ اکبر سو میرے بھائیوں حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سلک کا طریقہ فیہ علما صفی اللہ رحو بہی طریقہ نی الجنہ کہ جو شخص راستہ چلے قدم اٹھائے اس لیے علم سیکھنے جا رہا ہے علم سیکھنے جا رہا ہے سہل اللہ رہو بہی طریقہ نئی الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں جو وہ پڑھنے کے لیے آؤ تو یہ سوچ کے آیا کرو ابھی سیکھنے جا رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں علم حاصل کرنے جا رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں علم حاصل کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلے جہاں عبادت گاہیں ہیں یہاں وہاں پہ علم کے مرکز بھی ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کو جیسے عبادت کے مرکز سمجھتے ہیں ویسے علم کا مرکز بھی سمجھے جن قوموں نے اپنی عبادت گاہوں کو علم کا مرکز نہیں سمجھا وہ علم سے محروم ہو گئے مخصوص لوگوں نے اجارہ داری قائم کر لی اور احمد الناس کو دین سے دور دکھیل دیا وہ اللہ سے دور ہو گئے اللہ کے نبیوں سے دور ہو گئے اللہ کی کتابوں سے دور ہو گئے اپنے حسن عمل سے دور ہو گئے معرفت الہی سے بے بہرا ہو گئے اللہ کو جاننے پہچاننے سے محروم ہو گئے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے قرآن جو گھڑا پڑا ہے علم کی فضیلت سے تو کوشش یہ کریں کہ سیکھیں اور سکھائے پڑھیں اور پڑھائیں کوئی ایسا موقع جو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو سیکھنے کے لیے رکھے ہیں اجازت اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود بنا دے گا بابا توفیق اللہ بلّہ علیہ وسلم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا فلا مضل له له يضلل هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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

خوشو خزو ادب و احترام کو کہتے ہیں ایسے نماز پڑھے بندہ کچھ نظر نہیں آ رہا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا بس ایک ہی طرف توجہ ہے یہ خوشو خزو اور عبادت کے آداب ہیں اور علم کے لیے یس تمی القول اور کون احسن دونوں کان کھول کر دونوں آنکھیں کھول کر دل کی کھڑکیاں کھول کے بندہ بیٹھے اچھی طرح ہوشیار ہو کر بات سنے کہ کیا کہا جا رہا ہے صحیح کہا جا رہا ہے یا غلط کہا جا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے وہ یاد کرنا ہے وہ سمجھنا ہے نہیں سمجھائی تو پھر سمجھنا ہے جو سمجھ آ گیا ہے وہ سمجھانا ہے اسے یاد کرنا ہے علم توجہ چاہتا ہے کھلی آنکھیں چاہتا ہے کھلے کام چاہتا ہے کھلا دل و دماغ چاہتا ہے اور ہم جو آدتن جمعے کے اندر آتے ہیں دو دانو ہو کر ادب و احترام سے بیٹھ جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے یہ علم کے منافی ہے یہ عبادت ہے یہ علم کی مجلس ہوتی ہے اس کو علم کی مجلس کرنا چاہیے عبادت خود بخود ہو جائے گی ہر علم کی تعلیم کی مجلس عبادت اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود بنا دیتے ہیں میں یہاں ہوں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ کنار بردر سے رحمت نظر ہوتی فرشتے گھیرے میں دے دیتے ہیں اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے یہ کام اللہ کے ہم خود کر دے گا لیکن علم کی مدد میں جہاں بھی بیٹھے آنکھیں کھول کر کان کھول کر توجہ کے ساتھ اور دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر بات سنیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے دے کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو غلط بات سکھا دے اور جو صحیح بات کی گئی ہے اس کو نہیں آگے کرنا اس پر توجہ نہ دینا اسے حص نہ کرنا اسے آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرنا یہ بدنصیبی ہے بدنصیبی سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد جہاں عبادت کا مرکز ہوتی ہے وہاں علم کا بھی مرکز ہوتی ہے اور جو علم مسجد سے سیکھا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت آتا فرماتے ہیں میں آپ سے کہہ چکا ہوں تو دنیا میں مثال ملتی ہے کسی ادارہ کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی نے ان کے صدیق عمر عثمان علی جیسے لوگ نکالے ہوں یہ مسجد کا کام کرنا ہے مسیح سے ایسا نکلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں جس کی کوئی بھی ساتھ دنیا میں کہیں عزیزان گرامی جو پڑھتے ہیں ان کو بھی چاہیے توجہ دے کہ دین سیکھنے کے لیے سب سے شان جگہ اللہ رب العزت کے گھر ہے یہاں اللہ کی طرف سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں سکینتیں اور سکونتیں نازل ہوتی ہیں آرام نازل ہوتا ہے خیر نازل ہوتی ہے دنیا میں کسی اور جگہ نہیں نازل ہوتی اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقام اللہ رب العزت کی مسجد ہے یہاں بندہ جہاں بندہ جو داخل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں ہم دعا یہی دعا کر کے تو داخل ہوتے ہیں اللہ ابواب رحمت اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مولا سے تم نے کہہ دیا مولا نے تیری بات مان لی رحمت کے دروازے کھول دیے اب تم بھی تو اس رحمت کے لیے اپنے جلد دماغ کے دروازے کھولنا تاکہ وہ رحمت تیرے پاس کوئی مقام حاصل کر سکے اللہ سے کہہ دیا رحمت کے دروازے کھول دیا خود آ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا یہ کہاں کی جی؟ یہ کہاں کی جی اکل مندی ہے اور کہاں کی جی مرمت ہے تمہارا سے مانگا لینے کے لیے تیار نہیں رب بنا پھر لنا جنوب بنا وے شرافا نا تھی امن نا وہ سب بھی تکتا بنا ون سرنا انل قوم کافرین رب بنا پھر لنا بنے قوانین الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب بن يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شنی يقربنا إلى حبك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات کیا النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في بتن بالکل وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها واتمنها اللهم رحمتك نرجو فلا إلى أنفسنا طرفة عين لنا كله لا إله إلا أنت اللهم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحكنا بالصالحين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا ہندنا ولا تحرمنا وجدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين من خير ما منه نبيك محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم ونعوذ بك من شر ما منه نبيك محمد أنت المستعان فلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسكار نشكو إليك ذو قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء آئی من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک وشر لیس ایلیک لا مزجا منک ولا منجا الا ایلیک نحن بک ویلیک تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب ایلیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین Thank you.